جو اب تک دیکھا سمجھا ہے اس کے لحاظ سے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اس کو شراب اس کو قرار دیا وہ فرضی ہنسا ہے جو پیچیدہ ریالی عمل سے حاصل ہوتا ہے اور شروع میں جب کسی نے وہ پیدا کیا تھا وہ انسان اس کو دریافت کرنے کے لیے ایک ریاضی عمل سے گزرنا پڑتا تھا وہ وہ کیا اس کے نتیجے میں وہ پیدا ہوا شروع میں اس شخص نے جس نے یہ بنایا تھا کوشش کی کہ لوگ اس کو کرنسی کے طور پر قبول کر لیں لیکن کچھ قبول قبول نہ ہوا لوگوں نے اس کی کوئی قیمت نہیں کی آخرکار رکھتا رکھتا اس کے اندر اس نے اس کی قیمت مقرر کر دی ڈالر کا کوئی حصہ مقرر کر دیا کہ یہ اس پر مجھ سے خریدنا چاہے وہ کریں اس میں بھی غالباً کسی نے نہیں خریدا پر آخر کار اس کو کرنسی بنانے کے لیے جو ہے اس نے کہنا شائع کر دیا کہ کوئی ایسا امیدہ کار ہے جو اس اس کو میں اتنے بٹ کوائن دوں گا اور بڑی تعداد یاد نہیں کافی بڑی تعداد تھی جو مجھے میرے گھر پر ایک پیزا تو سب سے پہلے پیزے کی خریداری ہوئی تو وہ کسی نے قبول کر لیا تقریباً سینکڑوں یا سینکڑوں بٹ کوائن کا ایک ڈالر کا یعنی قیمت اس کے قرار پائی پھر لوگ اس کو خیر لوگوں نے پتہ نہیں کس طرح اس کے اندر تقوم سمجھ کر اس کو لینا دینا شروع کر دیا یہاں تک کہ اب آج اس کی ایک کچھ ہزاروں بٹ کوائن ایک ڈالر کے تھے ایک ڈالر سے بھی کم تھے یا آج پورا حال یہ ہے کہ جو ہے ایک بٹ کوائن جو ہے وہ تقریباً آٹھ ہزار ڈالر ہے اور اس کی جو قیمت ہے ہر روز گھٹتی بڑھتی رہتی ہے لوگ اس میں کرتے رہتے ہیں سٹا بازی تو اس کی صرف ابھی تک جو میں سمجھا ہوں اللہ عالم یہ اس اس کو مال کہنا بھی مشکل ہے مال متقبل کہنا بھی مشکل ہے اور اس کو کرنسی کا درجہ دینا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہوں زیادہ تر وہ استعمال ہو رہا ہے سٹا سٹہ بازی کہتے ہیں اسی لیے قیمتیں اس کی دیکھو کہاں سے کہاں ایک دم سے کہاں پہنچ جاتی ہے گر جاتی ہے لوگ کسی کو نقصان ہو جاتا ہے کسی کو نفع ہو جاتا ہے تو ابھی تک تو ان کی کوئی مجھے شریعت صحیح نظر نہیں آتا کہ اس نے باقی جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی معرفت جو ہے اس کی صحیح حقیقت وہ بہت ہی پیچیدہ پیچیدہ عمل کے اوپر مقوب ہے جو بڑی مشکل سے سمجھ میں آیا تو اس واسطے بارہ اس سے میں تو اب تک بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کرنے سے قرار دینے درست نہیں ہے اس کے کا عمل کرنے بھی باب وبه اب کی